ہیں دنیا کی کوئی رات اور کوئی دن رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف دنوں کے تعلق سے اختلاف ہے فقہا کا کہ جو ذوالحجہ کا عشرہ ہے وہ سب سے افضل ہے کیونکہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر عید جو دس دن ہیں ذوالحجہ کے ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ہر دن کی نیکیوں سے محبوب ہیں اس لیے بہت سے فقہا کا قول ہے یہ عشر ذوالحج جو ہے یہ سب سے افضل ہے لیکن بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے البتہ تمام کو اس بات پر متفق ہیں کہ جو رمضان کی راتیں ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کوئی دنیا کی رات اور کوئی دن ان راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تبھی تو اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے لیے رمضان کی ایک رات کا انتخاب کیا تھا ان چلنا القدر جس رات یہ قرآن اتارا وہ رات دہلت القدر بن گئی اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ دہلا الخیر من الف شاہ یہ ایک ہی رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افسر کسی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افسر شاہ رمضان الرفی الز رفیح القرآن وہ رات اس ماہ مبارک کی رات ہے رمضان کی رات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا اور پسند کیا ان راتوں میں سے یہ ایک رات ہے تو ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور فضیلت کا ایک سبب یہ تراغے کی نماز نبی اسلام کی حدیث ہے منقام اور رمضان ہے ہوں کا احتساب ہے وہ رو ماں نمبے جو شخص رمضان کا قیام کر لے اطرابی کی نماز ادا کر لے دو شرطوں کے ساتھ ایک ایمان کی سلامتی اور دوسرا انتصاب تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ شخص گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا ایمان کی سلامتی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو امور ایمان ہیں ان سب کے تعلق سے آپ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق وہ ایمان چھ المانت اللہ وہ ملائمت و وہ ہی و رسول و یوم والقدر قدر ہی و شر اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ عبور ایمان ہے یہ ایمان کے ارکان ہے ان ارکان کے تعلق سے آپ کی سوچ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہو استقامت پر مبنی ہو یہ ایک شرط ہے کسی قسم کو کوئی نہیں تھا ہو بس ایمان ملا ہے اللہ پر ایمان تو اللہ تعالیٰ پر ایمان جو پہلی اسٹیج ہے وہ اس کی توحید اس کو اکیلا ماننا ربوبیت میں الوحیت میں اور صفات کوئی اس کا شریک نہیں یہ ایمان باللہ کی اساس ہے اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید میں شراکت قائم کرتا ہے اور شریک مقرر کرتا ہے اس کا ایمان ناقابل قبول ہے تو پھر اس کی یہ عبادات یہ روزہ اور یہ قیام اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے مثلا توحید کے قدر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہی ہر مشکل کو ٹالنے والا ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں مشکل کشا علی مشکل کشا یہ عقیدے کا انحراف ہے بغاوت ہے یہ توحید سے ایسے شخص کی عبادات روزہ اور یہ قیام اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ روزی رساں ہے اور آپ کہیں کہ گناہ شخص داتا ہے اور وہ روزی دیتا ہے یہ عقیدے کا قدر اس عقیدے کے موجودگی میں اللہ رب العزت کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے اللہ رب العزت دستگیری کرنے والا ہے اور آپ کسی بندے کا نام دستگیر اور فلاں دستگیر ہے یہ عقیدے کا خلل کسی کی قبر کی مجاورت قبر کا دعا قبر پہ پھولوں کی ڈالیں چڑھانا قبر پہ دیے جلانا قبر پہ سجدے کرنا یہ سارے دھیان جسم کے شرک اگر یہ موجود ہیں تو تب ہے رمضان کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں یا تو پہلی شرط کیا ہے قام رمضان ایمان رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ کیا ایمان کی صحت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دوسری شرط کا احتساب ہے احتساب احتساب کے دو معنی ہیں ایک اللہ کی رضا کے لیے ریا کاری نہ ہو دکھلاوا نہ ہو اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اجر دینے کے لیے ان دو شرائط کے ساتھ اگر رات کا قیام آپ نے کیا ہے تو اللہ رب العزت سال میں گناہوں اسے بری کر دے گا اور بادشاہ کر دے گا تو یہ رمضان کی راتوں کی اہمیت نبی رمضان کی ایک اور حدیث ہے من صلى هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة جو شخص یہ تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے اور اس کے لوٹنے تک یعنی مکمل پڑھے شروع سے لے کر آخر تک پڑھے اس کے سلام بھیجنے تک اور اپنے گھر اس کے واپس جانے تک مکمل اس کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس شخص کو پوری رات کے قیام کا اجر دے پھر وہ اپنے گھر جا کر سو جائے تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات کے تیان کا ثواب دے یہ ثواب رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ عام راتوں میں بھی یہ فضیلت موجود ہے نبی اسلام کے ایک حدیث کے مطابق جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے بیان کر اجر دیتا ہے تو آج یہ دوہرا اجر ان راتوں میں حاصل کرنے کے موضے موجود ہیں آپ رابیر کی نماز بھی باقاعد چیزیں پڑھیں اور پھر عشاء اور فجر بھی باجماعت پڑھیں یہ رات رمضان ہر یہ تیس راتوں میں اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا اگر آپ کو ادا کر پائے ایک اور فضیلت یہاں موجود ہے نبی اسلام کے حدیث ہے کہ جو شخص بستر پر جائے اور سونے سے قبل سورہ بقرہ کی آپ ہی دو عائدیں پڑھ رہے ہیں تو کفا تھا یہ دو آئی رات بھر کے ہر عمل سے کفایت کر دی اب یہ بندہ رات بھر سوئے مزے کے سے تو وہ شمار کیا جائے گا رات بھر کے قیام میں رات بھر کی عبادت میں اور جو رات بھر کے بغیر آبار ہیں ان سے یہ دو آئی کفایت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنی برکتیں ہی برکتیں رکھتے ہی رکھتے یہ ان راتوں کا فائدہ ہے الگ طرح پورے زمانے کی رات افضل ہمارے ہاں کچھ فکری انحطاط موجود ہے انحراف موجود ہے اور بڑی ایک فکری گڑبڑ موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم نے رکھا اور دن بھر ہم مقید رہے بھوک میں پیاس میں اور بڑا ہم نے صبر کیا اب افطار کر لیا اب جناب شدرے لیے بہار بیٹھے روزہ ختم ہو گیا اب جاؤ بازاروں میں جاؤ شاپنگ کے بہانے سے اور اور بنائے رکھنے کرنے کے بہانے سے اس طرح راتوں کی جو افضلیت ہے اس کو کھو دینے کی کوشش کریں رمضان کی راتیں ان عیاشیوں بلکہ بدماشیوں کی متحمل ہیں اور آج ایک سازش کے تحت مسلمانوں کی عبادات کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ اس خدیث میڈیا کے ذریعے رمضان میں خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں دو دو تین تین گھنٹوں اور اس میں مختلف جو ہے وہ آئے پیش ہوتے ہیں اور یوں لوگوں کی توجہ اللہ کے ذکر سے ہٹا کر تلاوت قرآن سے ہٹا کر اور اس عظیم عبادت سے ہٹا کر اپنی جانب مبزور کرائی جاتی ہے اور لوگ بڑی بے چینی سے ان پروگراموں کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں اور اپنی رات جو بڑی فضیلت کی حامل ہے اس کو برباد کر لیتے اصل میں ایک سازش ہو رہی ہے عالم اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف جب تک ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا ہم طاقتور ہیں اور ہم طاقتور ہوں گے دشمن کمزور ہوں ہماری طاقت کا جو ایک راز ہے وہ تعلق دلتی تعلق دلہ ہے امام کی محبت اور سنت یہ ہماری قوت کا راز اور ہماری قوت ہمارے مقامی کی کمزوری اور اگر ہم کمزور ہیں تو ہمارے مخالفین طاقتور طاقت اور ہماری کمزوری وسائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ دینی کمزوری کی بنا چنانچہ یہ کفار جو بیرون ملک باقاعدہ ان کی سازش کا حصہ ہے کہ ان کے دور دین سے دور کر اور یہ میڈیا والے بیرونی طاقتوں میں گماشتے ہیں سر ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور بھرپور فنڈز ان کو پہنچتے ہیں اور اس بنا پر یہ ناچ رہے ہیں اور اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی ایک سازش پوری طرح شریک یہ ایک سازش ہے دین کے خلاف مسلمانوں کے لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ راتیں بڑی مسلمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتیں ہے ہیں ان کی قدر کیجیے کچھ نہ کریں سو جائیں یہ قیام الحل کر کے ترابی بڑھ کر جا کر سو جائیں سہری کر یہ سونا بھی عبادت ہوگی اور اگر آپ جاگیں گے کہ اول پٹان حرکت بتیں اور میڈیا کی اسکرین اور ٹی وی چینل ریموٹ آپ کے ہاتھ میں کبھی یہ کبھی ہو کبھی ہو یاد رکھے یہ شیطان کی حفاظت ہے اس سے شیطان خوش ہوگا اور شیطان مضبوط ہو اور طاقت پکڑے شیطان اگر طاقت پکڑ گئے تو آپ بڑے کمزور ہو جائیں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ طرح آپ میں یقینی نہیں شیطان تو میں جی بیٹھ بڑی رہوں گی سفر ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مار اس کو ماندہ کر دیتے اس کو بیمار کر دیتے جیسے تم لوگ سفر میں اپنی سواری کو تھکا مار ایک شخص سواری پر بیٹھتے ہیں اور مستقل سفر کرتے دوڑتا رہتا دوڑتا رہتا حتیٰ کے سواری تھک ہار کے گر جاتی فرمایا کہ یہ ایک مومن کے شیطان کی مثال ہے اس کا شیطان بھی تھک ہار کے گر جاتا ہے اور وہ کیسے اللہ رحمۃ اللہ پرواتے ہیں اصل یہاں جس مومن بندے کا ذکر ہے یہ وہ مومن بندہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کا ہر جملہ شیطان پر کوڑا بن کے برس اگر وہ سبحان اللہ کہے گا یہ شیطان کی پشت پر ایک کوڑا مارا الحمدللہ کہے گا دوسرے کوڑے کا وار لا الہ الا اللہ کہے گا تیسرا گھوڑا اللہ ان پر رہے گا چوتھا گھوڑا ذکر کرتا جائے کرتا جائے اور شہزاد کی پشت پر کوڑے برساتا جائے حتیٰ کہ شہزاد کوڑے کھا کھا کر یہ دردیں کھا کھا کر مانتا ہو کر گر بس مزے کرنے کے قابل نہیں رہے گا آپ کے مقابلے میں کمزور بڑھ جائے آپ طاقت پکڑیں آپ کی قوت شہزان کی کمزوری اور آپ کی کمزوری شہزان کی طاقت تو اللہ کا ذکر ہو اور شیطان کو باندھا کریں شیطان پر ہاری آ جائیں اس پر غالب آ جائیں یہ ایک کامیابی کا راز اور کامیابی کی احساس ہے ورنہ یہ شیطان بس مجھے پیدا کرنے والا جس کو یہ ایک صلاحیت دی گئی ہے وہ انسان کے اندر داخل ہوئی اور جب وہ انسان کے اندر داخل ہو جائے گا تو یہ ادب وہ بھی درجے کا دشمن اندر کیا کچھ نہ کرے گا کتنے کھیل کھیلے گا اور کس قدر ایک شیطنت ہمارے اندر داخل کرے گا رگو ریشے میں یہ شیطنت سرائے کر جائے گا اس کا علاج ذکر اللہ ہے کتنے کوڑے ہمارے اس سویز کو کہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے اور بسے کرنے کے قابل نہ رہے تو اللہ کا ذکر ہو یہ قیامت لے یہ دو ڈھائی گھنٹے کا اللہ کا ذکر بڑی عبادت اب یہ عبادت کر کے جا کے ٹی وی کھول کر بیٹھ اور جناب یہ یہ پروگرام دیکھیں لوگوں کی شوردہ بازیاں اور ان سازشوں کا شکار ہو جائیں جن کے چار اغیار نے بنے اور ہمارے جو بھائی بند ہیں وہ ان کے گماشتے بن کر ان کے ایجنٹ بن کر ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کریں اللہ سے ڈریے اللہ کا خوف کیجیے ان راتوں کی قدر کیجیے آپ جا کر سو جائیں یہ سونا عبادت ہوگا اور یہ جاگنا ان کاموں میں یہ حقیقت میں شیطان کا وار ہوگا اور اگر ان راتوں میں آپ کچھ سوئیں پھر اٹھ جائیں پھر بیدار ہو جائیں اپنی نیند میں کمی کر دیں اور پھر رات کا آخری حصہ بیدار ہو جائیں اور قرآن کی دلاوت کریں آپ خرابی کی تعداد پوری کر چکے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت رمضان کی راتوں میں اور ہر رات میں کیا ہوتی تھی ماں کان ہوتی رمضان فلا براہ اللہ ایک طور کر رمضان ہو غیر رمضان آپ نے کبھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑا آٹھ رکعت تو تین فطر یہ آپ کا معمول تھا یہ معمول پورا ہو چکا سنت ادا ہو چکی اب جا کر سو جائیں اور پھر رات کو آخری لگ اٹھیں صحیح سے کچھ خبر قرآن پڑھیں اللہ کا ذکر کریں تصویرات ہیں سبحان اللہ الحمد للہ بلائے راحیت اللہ بلّہ اکبر اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے بلکہ آپ نے عمل صحابہ کو کھڑا کیا ایک مقام پر سوکھا پیڑ سامنے تھا آپ نے اپنی چھڑی سے ایک شاخ کو ضرب لگائی سارے پتے جھڑ کے گر گئے رسول اللہ اعظم نے شاہ فرمایا میں کچھ مار کو جانتا ہوں اگر تم کو پڑھو گے تو درخت کے پتوں کی طرح تمہارے گناہ جھڑ جائیں جس طرح یہ شاخ گناہوں سے پتوں سے خالی ہوگی اس طرح تم گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گی اور وہ کریما سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر یہ پڑھی پڑھیے تصویرات کیجیے تحقیقات کیجیے تحلیلات کیجیے اور تقبیرات کیجیے اللہ کی رضا کا باعث ہوگا فخر فخر لخم سے معاف خلح فی المیزان کل قیامت کے روز اللہ کے میزان میں اللہ کے ترازو میں پانچ چیزیں کتنی بھاری نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو الحمد للہ نمبر تین لا الہ الا اللہ نمبر چار اللہ اور نمبر پانچ کسی شخص کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے اللہ اس کے صبر کی حفاظت کرے گا اور اس کے صبر کو قیامت کے دن حسنات کے پلڑے میں ڈال دے گا اور اس پلڑے کو بوجھل کر دے گا بھاری کر دے گا یہ انعامات اور اکرامات کرام کے مواقع اور بہانے اللہ نے ہم کو ادا فرما دیے ان کو اگر ہم ضائع کر رہی کھو بیٹھے تو بڑی یہ معرومی ہے پتہ نہیں اگلا سال ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے تو اس موقع کو غنیمت جانیں اس کا شکر ادا کریں اور ان فاحت سے اتنا استفادہ کریں جب یہ مہینہ گزرے تو چند اعزازات ہم کو حاصل ہو جائیں اور وہ اعزازات کیا ہیں نمبر ایک گناہوں کی بخشش اور نمبر دو اس گردن کا جہنم سے آزاد ہو جانا کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ان الطاف رمضان کے مہینے میں کچھ بندے اللہ کے الطاع بن جاتے ہیں وہ عتیق کی جمع عتیق کا مانا وہ شخص جس کی گردن آزاد کر دی تو اللہ تعالیٰ پانچ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما فرماتی العالمین اس مہینے کی جو پرکیف جو لمحات ہیں ایک ایک لمحے کی سہایتوں سے مستفید ہونے کی توفیق ادا کرتا ہوں ہمیں کثرت کثرت قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے آپ کی سے بھی بڑھ کر ہمیں صدقہ اور خیرات کی توفیق ادا پڑھ پاتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرماتے اللہ جو تیرے پیارے کے نمبر وعدے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں لیے کہ یہ مہینہ کتنا سہایت اور برکتوں پر مشتمل ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی راحت کا مہینہ اور عزت کی برکت کا مہینہ یہ سارے جو فیضانات ہیں یا اللہ ہماری جھولی پہ ڈال دیں یہ بھی مہینہ گزرے یہ گردن جہنم سے آزاد ہو چکی ہوں اور یہ گناہ گار بندے گناہوں سے بادشاہ ہو چکے ہوں ہو اللہ علی بس واہ الحمد للہ